چلیں آپ لگا لیں باقی ان کو بتا دینا پھر بعد میں نشانات لگائے جائیں گے کتاب النکاح کے اندر یہ مسئلہ آتا ہے کف کا مسئلہ ہے جسے کف کہتے ہیں کف برابری نکاح کے لیے برابری ضروری ہے جی کتنی چیزوں کے اندر وہ کف ضروری ہے کیا کیا چیز ہونی چاہیے اور اس میں جو اختلاف ہے وہ بھی امام محمد رحیم اللہ کا غالباً اس میں اختلاف ہے وہ بھی یاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی ایک یہ دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ جب میاں بیوی میں سے کوئی ایک دار چھوڑ کے دارالاسلام میں داخل ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان تفریق کرائی جاتی ہے ان دونوں کے درمیان تفریق کروا دی جاتی جدائی کروا دی جاتی اس کی جو علت ہے نا اس اس کی جو دلیل ہے میں ہمارا امام شافی رحم اللہ سے کچھ اختلاف ہے ٹھیک ہے ان کے نزدیک غالباً مجھے لگتا ہے قید ہے جو دلیل ان کی علت ہے تفریق کی جو علت وہ بیان کرتے ہیں ان کے نزدیک وہ قید ہے غالباً اور ہمارے نزدیک جو ہے وہ ہے جو ہمارے نزدیک قلت ہے جی دونوں کے جو ہے نا وطن کا جدا ہونا یہ ضروری ہے وطن کا جدا ہونا غالباً ہے تو وہ اس میں علت میں فرق ہے جب میاں بیوی میں سے کوئی ایک دار الحرب چھوڑ کے ہماری طرف آ جائے یعنی دارالاسلام میں داخل ہو جائے تو پھر اس میں کیا اختلاف ایک یہ مسئلہ ہاں جی، ان کے نزدیک قید قید ہے اور ہمارے نزدیک تباین دارین ہے دونوں کا گھر جو ہے نا جدا ہونا یہ ہمارے نزدیک علت ہے مجھے جو یاد پڑتا ہے اسی طرح وہ اما ضرب سانی سے دوسری قسم جو کی تھی وہ کنایا کنایات ابھی جو ہم نے حال ہی میں پڑھی تو کنایا کے اندر نیت کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے جی۔ اور پہلے تین لفظ جو تھے کنایا کے اندر ہم نے پڑھے تھے ان سے طلاق رجعی ہی واقع ہوگی باقی تمام سے طلاق بائن ہوگی پہلے جو تین الفاظ ہیں ان سے طلاق رجعی ہی واقع ہوگی اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے کیوں دلاک ردی واقع ہوگی ایک یہ مسئلہ حرمت مساہرت والا مسئلہ حرمت مساحرت یہ سمجھتے ہیں نا حرمت مساحرت کیا ہے ہاں جی حرمت مساحرت والا جو مسئلہ ہے نا جی وہ اچھی طرح دیکھ لیں اس کے اندر ایک اختلاف آتا ہے ہمارے امام شافی رحمہ اللہ سے اگر کسی نے کسی عورت کے ساتھ زنا کر لیا زنا تو اس کے ذریعے بھی ہمارے نزدیک حرمت مساحرت ثابت ہو جاتی ہے جبکہ امام شافی رحمہ اللہ اس کے قائل نہیں اس میں اختلاف ہے ہمارا اور ان کا تو اس کو دیکھ لینا کیا ہمارے دلائل ہیں اور کیا امام شافی رحمہ اللہ کے دلائل ہیں آگے قسم کی قسمیں ہم نے ابھی حال ہی میں پڑھی ہیں کتنی قسمیں جی اور ان کا حکم کیا ہے اور اختلاف کون سی قسم میں اب بھی پڑھا نا ہم نے اختلاف بھی تھا اس میں ایک قسم میں ہاں شافی رحم اللہ یمین غموس کو یمین منعقدہ کے ساتھ ملاتے ہیں جی ابھی ہم نے حال ہی میں پڑھا ہے وہ کہتے ہیں یمین غموس بھی بالکل یمین منعقدہ ہی کی طرح اس میں بھی کفارہ آئے گا جبکہ ہمارے نزدیک توبہ استغفار آئے گا گناہ کبیرہ ہے دلیل وہ کیا دیتے ہیں جی ابھی حال ہی میں پڑھا میں دلیل یہ دیتے کہ جس طرح یمین منعقدہ میں اللہ تعالیٰ کے نام کی جو حرمت ہے اس کو پامال کیا گیا ہے اسی طرح یمین غموس میں بھی اللہ تعالیٰ کے نام کی حرمت کو پامال کیا گیا ہے لہذا دونوں کا معنی یہ ہی ہے دونوں کے اندر اللہ رب العزت کے نام کی حرمت کے جو ہے نا اس کی بے عزتی ہوئی ہے یہ دلیل دیتے ہیں امام شافی رحمہ اللہ ہماری دلیل یہ تھی کہ یہ جو ہے یہ اسے اللہ کے محبوب نے حدیث کے اندر گناہ کبیرہ بتایا ہے گناہ کبیرہ عبادت کا سبب نہیں بن سکتا یعنی روزے کا کیونکہ اس میں تو روزہ رکھنا پڑتا ہے نا جی کفارے میں یہ ہماری دلیل تھی بہرحال ایک اس نشان لگا لیجیے رحمانیہ والوں کی اگر کسی کے پاس کتاب ہے میں صفحہ بھی بتا دیتا ہوں ہاں تو بشرا بشرا کی ہے نا یہ کی نہیں چلو ویسے آپ کو پتا تو چلتا جا رہا ہے کہ جہاں جہاں سے بات آ رہی ہے جی اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ انتی اگر تلی کی نفس کی سلاسن کہا تو اپنے آپ کو تین طلاق کے دے لیں اس نے اپنے آپ کو ایک طلاق دی تو یہ ایک ہی ہوگی اور اگر اس نے کہا تلی کی نفسہ کی واحد تو اپنے اپنے آپ آپ کو ایک طلاق دے لے اور اس نے کو تین دے لی تو کچھ بھی نہیں ہوگا امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ بھی ہم نے حال ہی مسرت پڑا جبکہ صاحبین کے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی ایک اس کے اندر جو اختلاف ہے وہ ٹھیک ہے جی زہار کا ہم نے نہیں پڑھا تو زہار میں سے بھی سوال لازمی آتا ہے لازمی زہار کی تعریف آ جاتی ہے اور زہار کا حکم بھی آ جاتا ہے اور اس کے اندر ایک مسئلہ آتا ہے بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اگر کسی بندے کے اوپر زہار کے دو کفارے واجب ہو گئے زہار کے کتنے دو کفارے واجب ہو جائیں تو پھر وہ اگر اس نے دو غلام آزاد کر دیے دو کفارے واجب ہوئے دو غلام آزاد کر دیے لیکن ایک کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نیت نہیں نیت نہیں کی ایک کو آزاد کرتے ہوئے زہار کے کفارے کی نیت نہیں کی ایک کو کرتے ہوئے کر لی اس کے اندر جو ہے نا یہ ائمہ کے اس میں کچھ اختلاف ہے یہ والی صورت میں آج اس کو پڑھا دیتا ہوں یہ مسئلہ آپ آج ہی پڑھنے پتہ نہیں کبھی آپ کو ملے گا یا نہیں جو ہے نا زہار والا مسئلہ یہ پڑھ لیں گے جی، بہت اہم مسئلہ ہے چلو میں زبانی بتا دیتا ہوں آپ اچھی طرح سمجھ لینا کسی شخص کے اوپر زہار کے دو کفارے واجب ہو گئی اس نے دو غلام آزاد کر دیے لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک کو متعین کرنے کی نیت نہیں کی تو یہ کفارہ جو اس نے غلام آزاد کیے ہیں دونوں کی طرف سے جائز ہو جائے گا اور اسی طرح اگر کسی بندے نے چار ماہ کے روزے رکھے اور دو ماہ کو متعین نہیں کیا یا ایک سو بیس مسکینوں کو کھانا کھلایا تو ان تمام صورتوں میں دونوں کفارے ادا ہو جائیں گے دونوں کفارے کیا ہو جائیں گے جی ادا ہو جائیں گے اس کے بعد جو یہ مسئلہ ہے ایک دوسرا مسئلہ یہ کہ ایک شخص کے اوپر زہار کے دو کفارے واجب تھے اس نے دونوں کی طرف سے صرف ایک غلام آزاد کیا یا دو ماہ کے پے در پہ روزے رکھے تو اس شخص کو یہ اختیار حاصل ہے کہ دونوں کفاروں میں سے جس کی طرف چاہے ان کو مقرر کر دے جس کی طرف سے چاہے اس کو مقرر کر دے دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص پر ایک کفارہ واجب تھا زہار کا ایک کفارہ واجب تھا اور ایک کفارہ تھا قتل کا ایک کفارہ اس کے اوپر واجب تھا قتل کا پھر ایک شخص نے ایک غلام آزاد کر دیا یا دو ماہ کے لگاتار روزے رکھے تو اس صورت میں کسی بھی طرف سے کفارہ ادا نہیں ہوگا اس صورت میں دونوں کفاروں میں سے کوئی بھی ادا نہیں ہوگا اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے دوسرے مسئلے میں جہاں یہ ہے نا کوئی بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا اس میں اختلاف احناف کے نزدیک پہلی جو صورت تھی کہ زہار کے دو کفارے واجب تھے اس میں سے ایک کفارہ ادا ہو جائے گا اور دوسری جو صورت ہے جہاں کفارہ زہار اور کفارہ قتل اکٹھے ہو گئے جی اس میں ایک غلام آزاد کرنے سے کوئی بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا جبکہ امام ظفر رحیم اللہ کے نزدیک دونوں صورتوں میں کسی قسم کا کوئی کفارہ ادا نہیں ہوگا امام شافی رحم اللہ فرماتے کہ دونوں صورتوں میں اس کے اختیار ہے جس کے لیے چاہے کفارہ بنا دے ٹھیک ہے جی امام شافی رحم اللہ کی دلیل یہ ہے یہ تمام کے تمام کفارات ان سے مقصود کیا ہوتا ہے ان سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ گناہ گناہ چھپ جائے اور گناہ کا اثر ختم ہو جائے گناہ چھپ جائے اور گناہ کا اثر ختم ہو جائے تو یہ تمام کفارات اس اعتبار سے ایک ہی جنس ہے کیونکہ تمام کفارات کا مقصود ایک ہی ہے نا جی گناہ ختم ہو جائے اور گناہ چھپ جائے تمام کا ایک ہی ہے اس لیے یہ تمام کے تمام ہم جنس ایک ہی جنس ہیں اور جب ایک ہی جنس ہے تو نیت کرنا نیت کرنا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے گا نیت جو غیر مفید ہے یہی وجہ ہے کہ اصل کفارے کی نیت باقی رہتی ہے ہمیشہ اور اگر یہ شخص اصل کفارے کی نیت کرتا تو اس کو ان دونوں کفاروں میں سے ایک کے لیے مقرر کرنے کا اختیار ہوتا ٹھیک ہے جی تو بس یہ جو دوسری صورت ہے اس میں سے بھی جس کے لیے چاہے وہ مقرر کر سکتا ہے مقرر کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی کی دلیل یہ ہے کہ دو کفارے جن سے واحد میں ہیں متعین کرنے کی نیت کرنا غیر مفید ہے دو کفارے ایک ہی جنس میں ہیں تو متعین کرنے کی نیت کرنا غیر مفید لہذا اول صورت میں دونوں کفاروں کی نیت سے غلام آزاد کرنے کی نیت لغو ہو جائے گی اور جب نیت بیکار ہو گئی تو ایسا ہو گیا گویا کہ اس نے بہار کے دو کفاروں میں سے ایک غلام آزاد کرنے میں دونوں کی نیت نہیں کی اس سے اختیار ہے کہ وہ دونوں زہار میں سے جس کی طرف چاہے پھیلے اور اگر دو کفارے مختلف جنس کے ہوں تو ان میں متعین کرنے کی نیت مفید ہوتی ہے لہٰذا جب اس شخص نے کفارہ قتل کفارہ زہار میں بال ارادہ ایک غلام آزاد کیا تو یہ غلام کسی ایک کی طرف سے آزاد نہیں ہوگا بلکہ دونوں کی طرف سے ہوگا اور لہٰذا ادائے کامل نہیں ہوگی رس ہو گیا نا جی کرنا تو مکمل تھا ہو گیا آدھا آدھا اس لیے آدھا آدھا جو دینے سے تو کفارہ ادا ہوتا ہی نہیں بلکہ مکمل غلام دے تب کہیں جا کے کفار ادا ہوتا ہے اس لیے فرما رہے ہیں کہ جہاں مختلف الجنس ہوں کفارے تو وہاں نیت کرنا درست ہوگی اور جب کسی نے نیت کی دونوں کی طرف سے تو لہٰذا کوئی بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا بخلاف پہلی صورت کے جہاں جنس ایک تھی دونوں کفاروں کی جنس کیا تھی ایک تھی وہاں نیت معتبری نہیں تھی نیت وہاں لگ اور بیکار تھی لہٰذا وہاں متعین کرنے سے متعین نہیں ہونا تھا یعنی کہ وہاں نیت کرنے سے نیت کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے رہی تھی جہاں جنس ایک تھی لیکن دوسری صورت میں جنس مختلف ہے ایک کفارہ قتل ہے ایک کفارہ زہار ہے تو یہاں نیت معتبر ہوگی لہٰذا اگر اس نے ایک غلام کے اندر دونوں کی نیت کر لی تھی اس کی نیت معتبر ہوگی خلاف پہلی صورت کے یہ آناف کے ذریعے ٹھیک ہے جی باقی جو کتاب العدت ہے عدت عدت کا بیان تو اس کے اندر سے عورتوں کی کئی اقسام بنتی ہیں جی عدت گزارنے کے اعتبار سے عورتوں کی کئی قسمیں بنتی ہیں ان میں سے ایک متوقع ہوتا ہے جس کا شوہر فوت ہو جائے اسی طرح مبتوتا ہوتی ہے جی ٹھیک ہے جی یعنی کہ اس کی کئی قسمیں ہیں تو وہ جو مسئلہ ہے وہ بھی ضروری ہے اس کے اندر ایک لفظ آتا ہے کا لغوی معنی ہوتا ہے سوگ کرنا سوگ افسوس اور فکا کی اصطلاح میں یا احداد کا معنی ہے عورت کا سوگ منانا یعنی عورت کا خوشبو زینت سرما تیل وغیرہ سب کچھ چھوڑ دینا جسے احداد کہتے ہیں اور ہدایت کہتے ہیں ٹھیک ہے جی مسئلہ حداد آتا ہے اور اس کے اندر آئمہ کا اختلاف ہے اس کے اندر آئمہ کا کیا ہے جی اختلاف ہے جی کیا جانتے ہیں جی سوالات میں اتنا بڑا علامہ نہیں ہوں چھوٹا سا طالب بھی لگوں شکر کرو ایک کے بتا رہا ہوں تو یہ ابھی میں نے کچھ نشانات لگوا دیے ان کو آپ نا اچھی طرح دیکھ لینا ٹھیک ہے یہ عدت کا بیان ہے اس کے اندر کچھ اقسام بنتی ہیں عورتوں کی ٹوتا ہے نہ زوجہ ہے ٹھیک ہے جی تو ان کے لیے خدا کا کیا حکم ہے وہ آپ دیکھ لینا ٹھیک ہے جزاک اس کے بعد ابو داؤد ہی نہیں ہاں جی آپ ادھر چلے اب نہیں بلکہ اس کا جلا لین کا جلا لین والی آئے گی تو ان کو بھی کچھ نشانات لگوانے تازہ اللہ عالم کے حقیقت